بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اٹھارہ الا ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اے اللہ کے پیارو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب گارو اللہ تعالیٰ کے وفادارو سنو سنو اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دے کر پکار رہے ہیں یا ایلّین الذین آمنو اے ایمان والو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے اے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھنے والو والذین آمنوا اشد حب للہ یہ اٹھائیسواں پارہ ہے سورت کا نام سورت الجمعہ ہے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے اس آیت مبارکہ سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہے ان کے پاس علم بہت تھا بہت سی باتیں سمجھتے بوجھتے تھے مگر عمل میں بہت پیچھے تھے اس گدے کی طرح جس پر کتابیں لدی ہوں مگر اسے ان کتابوں کا کیا فائدہ وجہ یہ تھی کہ یہودی دنیا پرست تھے مال کے لالچی اور حریث زبان سے دینداری اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے بہت کرتے تھے مگر دنیا کی حرص اور لالچ کی وجہ سے دین کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی سچی یاد سے بھی غافل ہو جاتے تھے اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہودیوں کی طرح مت بننا اور جمعہ کے دن کی عبادت کی بہت قدر کرنا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں پہنچ جانا خاموشی سے خطبہ سننا اور نماز ادا کرنا حدیث میں ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت بات کرے وہ اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوں یعنی اس کی مثال یہود کی سی ہوئی الریاز باللہ صرف خرید و فروخت ہی نہیں تفسیر بغوی میں ہے وقالت زحاک و اعزازالت شمس حرم البیع و شراء ترجمہ حضرت امام زحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ کے دن سورج کا زوال ہو جائے یعنی نماز جمعہ کا وقت داخل ہو جائے تو خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے حضرت عطا ابن رباح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تب خرید و فروغ صنعت و حرفت کتابت یعنی کچھ لکھنا بیوی کے پاس جانا کھیل تفریح سب منع ہے حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بالاطفا اتفاق فکاہ امت یہاں بے سے مراد فروخت کرنا نہیں بلکہ ہر وہ کام جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب بے کے مفہوم میں داخل ہے اس لیے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا سونا کسی سے بات کرنا یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہیں ایک فتویٰ ایک صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے دارالفتا سے یہ مسئلہ معلوم کیا میں مسجد کے گیٹ پر جمعہ کے دن ٹوپی عطر کتابیں بیچتا ہوں مجھے کسی شخص نے کہا کہ پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے تو میں اس کے بعد اذان ہوتے ہی سامان پر کپڑا ڈال دیتا مگر جب اذان کے بعد میں جانے لگتا تو لوگ ٹوپی مانگتے میں ان کو کہتا کہ بعد میں لینا اب بند ہو گیا ہے تو لوگ ناراض ہوتے کہ ٹوپی نماز کے لیے چاہیے بعد میں کیا کرنی ہے اب اس حالت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے دارالفتاح نے جواب دیا جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جمعہ کے لیے شائی کرنا ضروری ہے اور کاروبار خرید و فروخت ناجائز ہے اور مقروع تحریمی ہے مسجد اور مسجد کے گیٹ پر بیچنا خریدنا زیادہ گناہ ہے لہٰذا آپ اذان اول کے بعد سامان فروخت کرنا بند کر دیں لوگوں سے کہیں کہ وہ پہلے ہی ٹوپیاں خرید لیا کریں کیونکہ جس طرح فروخت کرنا ممنوع ہے خریدنا بھی ممنوع ہے دوسروں کی وجہ سے خود کو گناہ میں ڈالنا مناسب نہیں حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مدد العالی تحریر فرماتے ہیں اس بارے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ محلے کی اذان کے ساتھ شاہی واجب ہوگی اور فرید و فروخت ممنوع ہوگی اور یہی دوسرا قول زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے جو تاجر اپنے ملازمین کے لیے باریاں مقرر کرتے ہیں یا خود ایسا کرتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور تجارت کا بھی حرج نہ ہو وہ ناجائز ہیلا کرتے ہیں شیطانی بدعت جمعہ کے دن کے فضائل بے شمار ہیں یہ دن زمین آسمان سے لے کر جنت اور جہنم تک اپنے اثرات رکھتا ہے یہ سب سے بہترین سب سے زیادہ خیر والا اور افضل دن ہے اور یہ دن صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے اور اس دن نے اس امت کو بہت ترقی دی ہے یہ دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح رمضان المبارک باقی مہینوں کے مقابلے میں اس دن کی سب سے اہم عبادت جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کے بڑے عظیم الشان فضائل ہیں حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ جمعہ نماز کے لیے جلدی جانے والوں کو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے قیام و سیام کا اجر ملتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں حضرت امام غزاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں مسلمان صبح فجر سے پہلے اور فجر کے وقت ہی جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور جمعہ ادا کرنے تک وہاں رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار اسی طرح جلد جامع مسجد پہنچے تو تین افراد ان سے پہلے پہنچ چکے تھے اس پر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت فرمائی مگر اب کیا حالات ہیں آپ اگر جلدی جمعہ نماز کے لیے چلے جائیں تو مساجد بند ملتی ہیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں دین کا علم رکھنے والے بھی اس عمل سے اکثر غافل نظر آتے ہیں صبح صبح جانا تو درکنار آپ زوال کے وقت بھی چلے جائیں تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں اور مسجد بھی اکثر بند ملتی ہے آخر یہ زوال کس طرح سے آ گیا جمعہ کے فضائل آج بھی لوگوں کو معلوم ہیں جمعہ نماز کے لیے جلدی آنے کے فضائل کا بھی علماء اور عوام کو علم ہے مگر پھر بھی عمل کیوں نہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ شیطان نے مسلمانوں کو عظیم خیر سے محروم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بدعت ایجاد کی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جمعہ نماز کے لیے جلدی آنا چھوڑ دیا امام صاحب لکھتے ہیں قرن اول میں سہر کے وقت اور صبح و کے بعد راستے آدمیوں سے بھر جاتے تھے کہ روشنی لے کر عید کے دنوں کی طرح جامع مسجد کی طرف مجمع بڑھتے تھے یہاں تک کہ یہ بات پرانی ہو گئی اور جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اول بدعت یہی ہوئی کہ جمعہ کے روز سویرے جانا چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں ہفتے اور اتوار کو سویرے جاتے ہیں اور دنیا کے طالب خرید و فروخت اور نفع کے بازاروں میں کیسے صبح سویرے جاتے ہیں امام صاحب نے سچ فرمایا دراصل جمعہ کے دن جلدی جمعہ نماز کے لیے جانے سے جو خیر ملتی ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان اس خیر کو پالیں چنانچہ اب تو رواج ہی ختم ہو گیا اور ہر طرف محرومی نے اپنے جال بچھا دیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ تیس سالوں سے مسلمانوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے زندگی کا جو پہلا پمفلٹ لکھا وہ اسی موضوع پر تھا دہلی کالونی کراچی کے ایک دوست نے اس مختصر پمفلٹ کے دس ہزار اسٹیکر چھپوائے پھر بیانات بھی اس موضوع پر ہوتے رہے اور الحمد للہ ماحول میں اچھی تبدیلی آئی اور بیان شروع ہونے سے پہلے کافی لوگ مسجد میں پہنچنے لگے مگر عمومی طور پر اس دعوت کو کامیابی نہیں ملی ہر محلے اور مسجد میں بس دو چار افراد اس پر عمل کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جن کے ذمہ یہ مسئلہ سمجھانا تھا وہ خود ابھی تک جمعہ کی اس خیر عظیم کی طرف اجتماعی طور پر متوجہ نہیں ہیں آج امت مسلمہ کو بہت زیادہ خیر کی ضرورت ہے حضرات علماء اور خطبہ کو چاہیے کہ پہلے اس مسئلے کو ایک بار مکمل توجہ اور شعور سے پڑھیں ذالی کم خیر اللہ کم کی صدا کو اپنے دل میں بٹھائیں اس پر مستقل عمل کریں اور پھر مسلمانوں کو اس کی دعوت دیں آج تو نعوذ باللہ خیر کی جگہ عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے کھلم کھلا کاروبار بھی چلتا ہے بازار بھی بھرے رہتے ہیں اور امت کی اکثریت جمعہ کی خیر جمعہ کی برکت اور جمعہ کی قوت سے محروم رہتی ہے تفصیل چھوڑیں عمل اپنائیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صدا لگا دی کہ اذان کے بعد ذکر اللہ کی طرف لپکنا ہے پھنس کے معنی دوڑنے کے نہیں بلکہ شوق اور اہتمام کے ساتھ جانے کے ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ اس لپکنے پر تمہیں خیر ملے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا وعدہ آج کل لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی صاحب کشف ملے جو ہمیں بہتری اور کامیابی کا کوئی راز بتا دے کوئی نجومیوں کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ خیر ملنے کی کیا صورت ہے قسمت کب اچھی ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے جو علیم و خبیر اور خالی کے کائنات ہیں خود فرما دیا کہ جمعہ کے دن جمعہ اذان کے بعد خیر ملتی ہے مگر ان کو جو اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی خطبہ اور نماز کے لیے جلدی پہنچ جاتے ہیں ایک سچے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور وعدہ کافی ہے اب اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے بڑھ کر عمل کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کو خیر بہتری اور کامیابی سے بھر لے باقی رہی اس مسئلے کی تفصیل تو وہ حضرات علماء کرام کے سمجھنے سمجھانے کی چیز اور عذر کے وقت رخصت دیکھنے کے لیے ہے مثلا خرید و فروخت کا ناجائز ہونا کب سے شروع ہوگا زوال کے بعد سے یا اذان کے بعد اذان سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان اگر اذان کے بعد خرید و فروخت کر لی تو اس کا کیا حکم ہے جمعہ اذان کے بعد خریدی ہوئی چیز کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز اور بیچی ہوئی چیز کی قیمت حلال ہے یا حرام آج کل ہر شہر میں کئی جگہوں پر مختلف اوقات میں جمعہ ہوتا ہے تو شاہی یعنی جمعہ کی طرف جانے کا وجوب اور بے یعنی خرید و فروخت کی حرمت کس مسجد کی اذان سے شروع ہوگی یہ اور ایسے چند دیگر سوالات اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو مستند علماء کرام یا مستند کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں مگر عمل کے لیے سب سے بہتر اور احتیاط والی صورت بس یہی ہے کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں اور جیسے ہی جمعہ کا وقت داخل ہو جمعہ کی پہلی اذان ہو فوراً جمعہ نماز کے لیے مسجد پہنچ جائیں اور اگر اس سے بھی پہلے پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا اللہ کرے دل کا یہ درد بے شمار دلوں تک پہنچ جائے اور بہت سے مسلمان اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیں تاکہ وہ بھی خیر پائیں اور امت مسلمہ کو بھی